میں انڈیا کے ظالم حکمرانوں کو آج کے اس مجاہدانہ اجتماع کے توسط سے یہ بات گوش گزار کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی ساتھیوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دو اس لیے کہ انتقام کی جو آگ ہمارے قلب و جگر میں جر رہی ہے اگر اس نے ظاہر ہونا شروع کر دیا تو یاد رکھنا جس طرح ہمارے بچے محفوظ نہیں رہے تو تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے اگر ہمیں امن کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے تو ہم تمہیں بھی امن کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اگر تم نے کشمیر کی بستی میں آگ جلائی ہے ہم یہی آگ دہلی ستا لیا ہمارے ساتھیوں کو ستا لیا انشاءاللہ ہم ان قیدی ساتھیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے چھڑائیں گے اور انشاءاللہ بابری مسجد کی جگہ جو تمہارا مندر بنا ہوا ہے اور وہاں ہمارے تین ساتھی شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مندر کو گرانا ہماری ذمہ داری بن چکی ہے